إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا बेशक ए नबी آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہیں ہدایت کرتے ہیں ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے دار بن جائیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت پر لا کھڑا کرنا آپ کے قبضے کی چیز نہیں آپ پر تو صرف پیغام رب کے پہنچا دینے کا فریضہ ہے ہدایت کے مالک رب ہیں اللہ تعالیٰ ہیں وہ اپنی حکمت کے ساتھ جسے چاہے قبول ہدایت کی توفیق بخشتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو بہتر میں فرمایا لئی علیہ کا ہدا ہوں اے نبی آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں وہ جس کو چاہے ہدایت بخشے سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو تین ارشاد ہے وبہ اکثر انیسی و حرست گو آپ ہر چند یہ تماع کریں لیکن ان میں کے اکثر ایماندار نہیں ہونے کے یہ اللہ کے علم ہی میں ہے کہ مستحق ہدایت کون ہے اور مستحق غلالت کون ہے بخاری اور مسلم میں ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں اتری ہے جو آپ کا بہت طرفدار تھا اور ہر موقع پر آپ کی مدد کرتا رہتا تھا اور رسول اللہ کا ساتھ دیتا تھا اور دل سے محبت کرتا تھا لیکن یہ محبت بوجہ رشتہ داری کے طبعی تھی شرعن نہ تھی جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ نے اسے اسلام میں آنے کی دعوت دی اور ایمان لانے کی رغبت دلائی لیکن تقدیر کا لکھا اور اللہ کا چاہا غالب آیا یہ ہاتھوں میں سے پھسل گیا اور اپنے کفر پر اڑا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتقال کے وقت اس کے پاس آئے ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو میں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی بن جاؤں گا ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا ابو طالب کیا تو اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب سے پھر جائے گا اب رسول اللہ سمجھاتے اور یہ دونوں اسے یعنی آپ کے چچا کو روکتے یہاں تک کہ آخری کلمہ اس کی زبان سے ہی نکلا کہ یہ میں کلمہ نہیں پڑھتا اور میں عبد المطلب کے مذہب پر ہوں رسول اللہ نے فرمایا بہتر ہے میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا یہ اور بات ہے کہ میں روک دیا جاؤں اللہ مجھے منع فرما دے لیکن اسی وقت سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اتری ما كان للنبي والذين آمنوا للمشركين ولو كانوا قربا یعنی نبی کو اور مؤمنوں کو ہرگز یہ بات سزاوار نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں گو وہ ان کے نزدیکی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو اور اسی ابو طالب کے بارے میں ان نقل تحدی منحبت بھی نازل ہوئی ترمیزی وغیرہ میں ہے کہ ابو طالب کے مرض الموت میں رسول اللہ نے اس سے کہا کہ چچا لا الہ الا اللہ کہو میں اس کی گواہی قیامت کے دن دے دوں گا تو اس نے کہا اگر مجھے اپنے خاندان قریش کے اس تانے کا خوف نہ ہوتا کہ اس نے یعنی میں نے موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے یہ کہہ لیا یعنی کلمہ پڑھ لیا تو میں اسے کہہ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا مگر پھر بھی اسے صرف تمہاری خوشی کے لیے کہتا اس پر یہ آیت اتری دوسری روایت میں ہے کہ آخر اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ میرے بھتیجے میں تو اپنے بڑوں کی روش پر ہوں اور اسی بات پر اس کی موت ہوئی کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر ہے قیصر کا قاصد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قیصر کا خط خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تو رسول اللہ نے اسے اپنی گود میں رکھ کر اسے فرمایا تو کس قبیلے سے ہے اس نے کہا تیرج قبیلے کا میں آدمی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا قصد ہے کہ تو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آ جائے اس نے جواب دیا کہ میں جس قوم کا قاصد ہوں جب تک ان کے پیغام کا جواب انہیں نہ پہنچا دو ان کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا تو رسول اللہ نے مسکرا کر اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر یہی آیت پڑھی یہ آیت ابن ابی حاتم میں ہے اس روایت کی سند رسول قیصر تک حسن ہے لیکن رسول قیصر کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہے مشرقین اپنے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو اے محمد مان لیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس دین کے مخالف جو ہمارے چاروں طرف ہیں اور تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہیں وہ ہمارے دشمن جان بن جائیں گے اور ہمیں تکلیف پہنچائیں گے اور ہمیں برباد کر دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہیلا بھی ان کا غلط ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں حرم محترم میں رکھا ہے جہاں شروع دنیا سے اب تک امن و امان رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالت کفر میں تو یہ یہاں امن سے رہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے سچے دین کو قبول کریں تو امن اڑ جائے یہی تو وہ شہر ہے کہ طائف وغیرہ مختلف مقامات سے پھل سامان اسباب مال تجارت وغیرہ کی آمد و رفت یہاں بکثرت رہتی ہے تمام چیزیں یہاں کھچی چلی آتی ہیں اور ہم انہیں بیٹھے بٹھائے روزیاں پہنچا رہے ہیں لیکن ان میں اکثریت بے علم ہے اس لیے ایسے رقیق ہیلے اور بے جا پیش کرتے ہیں مروی ہے کہ یہ کہنے والا حارث ابن عامر ابن نوفل تھا واللہ اللہ عالم